او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزز دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں گزشتہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالی گئی تھی آج کے خطب جمعہ میں حج کا مختصر ترین طریقہ آپ لوگوں کے سامنے ہم بیار کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ دین ہے اور اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جو حج پر جانے والے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے اور جو حج پر نہیں جاتے ہیں انہیں بھی جاننا چاہیے کہ حج کا معنی کیا ہے حج کیسے کیا جاتا ہے اور حج کی اقسام کیا ہیں حج کا طریقہ کیا ہے تو حج میرے بھائیوں تین طرح کا ہوتا ہے یہ حج کی تین قسمیں ہیں اور یہ بھی اسلام کی آسانیوں میں سے ایک بڑی آسانی ہے کہ تین طرح کا حج ہوتا ہے آدمی کو جو استطاعت ہو اس کے مطابق وہ حج کرتا ہے حج کی تین قسمیں کون کون سی ہیں حج تمتو حج کرام اور حج افراد یہ حج کی تین قسمیں ہیں حج تمتو حج قران اور حج افراد ان تینوں حج میں سب سے بہتر حج حج تمتو ہوتا ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں وقت نہیں ہے کہ ان سارے دلائل کو آپ کے سامنے پیش کروں البتہ یہ جان لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی اور خواہش تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر جو بات مجھے اب معلوم ہوئی اگر پہلے بات معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور میں بھی حج تمتو کرتا آپ کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اور آپ نے حج کران کے احرام باندھ لیا تھا اس لیے آپ نے مجبور ہو کر کے حج کران کیا ورنہ آپ کی خواہش تھی اور آپ کی آرزو تھی کہ کاش جو بات مجھے اب معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور نبی جس چیز کی آرزو کرتا ہے وہ چیز زیادہ افضل اور بہتر ہوتی ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے سب کو حکم دے دیا کہ تم لوگ حج تمتو کرو آپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو دو مرتبہ تین مرتبہ فرمایا کہ جن جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ بال کٹا کر کے حلال ہو جائیں پھر دوبارہ حج کے رام باندھیں تو آپ کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ افضل ہے اس لیے آپ نے باقاعدہ بار بار تین مرتبہ آپ نے لوگوں کو حکم دیا حج تمتو کا طریقہ کیا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ میقات پر عمرتن کہہ کر کے عمرے کا احرام باندھیں گے عمرے کا احرام باندھیں گے عمرے کے احرام یا حج کے احرام باندھتے وقت دو غلطیاں ہمارے کچھ مسلمان بھائی کرتے ہیں ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں دائنا کندھا کھول لیتے ہیں دائنا کندھا کب کھولیں گے جب آپ طواف شروع کریں گے دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ لوگ جا کر کے دو رکعت احرام کی نماز پڑھتے ہیں احرام کی نماز اللہ کے سور ثابت نہیں ہے آپ نے احرام کی نماز نہیں پڑھی ہے آپ نے اثر کی دو رکعت نماز پڑھی تھی جیسے عقیقے کی نماز نہیں ہوتی ہے عیدگاہ میں عید کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے یا صحیح کے بعد نماز نہیں ہوتی ایسے احرام کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے اگر نماز کا وقت ہے تو انسان دو رکعت نماز قصر کر کے پڑھے گا البتہ اس کی کوئی نماز نہیں ہے اس کے بعد آپ نے لبیک اللہ عمتن کہہ کر کے احرام باندھ لیا آج کے مہینے میں آپ کثرت سے تلبیہ پکاریں اب آپ کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جیسے ناخون کاٹنا بال کاٹنا اور خوشبو لگانا وغیرہ عورت کا جو احرام کا لباس ہوتا ہے اس کا روزمرہ کا لباس ہے اس کے بعد تلبیہ پکارتے ہو لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک لبیک عید الحمد الحمت کا اللہ شریک الگ یہ تلبیہ پکارتے ہوئے آپ مکہ پہنچیں سب سے پہلے آپ خانے کعبہ کا طباف کریں سات چکر لگائیں پہلی بار طباف کریں بسم اللہ اللہ کہ شروعات کریں وہاں داہنے کندھے کو کھول لیں اور سات چکر لگائیں ہر چکر کی کوئی الگ مخصوص دعا نہیں ہے آپ کو جو دعا یاد ہے وہ دعا کریں قرآن دے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں اپنی زبان میں کریں اور اس طریقے سے ہر چکر کی الگ الگ جو دعا لوگ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اس کا حدیثوں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا البتہ رکنے مانی اور حضرت سور کے درمیان آپ یہ دعا پڑھیں ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار آپ کا ساتواں چکر مروا یہ حضرت سود پر ختم ہو جائے گا ساتواں چکر ختم ہو جانے کے بعد آپ دائنا کندھا بند کر لیں دائنا کندھا بند کرنے کے بعد دو رکعت نماز جا کر کے آپ کہیں بھی پڑھ لیں طواف جہاں کیا جاتا ہے وہاں نہ پڑھیں کیونکہ وہاں رش رہتا ہے اور طواف کرنے کی جگہ ہے لہذا مسجد کے کسی بھی کونے میں جا کر کے دو رکعت نماز پڑھیں پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں آپ کی دو رکعت نماز ہو گئی اس کے بعد سیدھے آپ جائیں مروہ کی طرف صفا کی طرف صفا پہاڑی پر آپ جائیں اور وہاں سے آپ اپنی صحیح کی شروعات کریں ان صفا ولمر و تم شاء اللہ شاہد کو پڑھیں اور جو دعا آتی ہے اللہ اکبر لا لا الہ الا الا الملک الحمد قدر لاحدہ ابدا و حضم وحدہ اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی دعائیں کر سکتے ہیں اس کے بعد اب آپ وہاں سے صحیح کی شروعات کریں گے آپ مروا پر جائیں گے آپ کا ایک چکر ختم ہو جائے گا مروا سے آپ صحیح صفا کی طرف آئیں گے یہ دوسرا چکر ہوگا ساتواں چکر آپ کا مروا پر ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی صحیح ختم ہو گئی صحیح ختم ہونے کے بعد آپ جا کر کے بال کٹا لیں بال کٹا لیں اگر آپ نے پہلے عمرہ کر لیا ہے اور حج میں ابھی ایک مہینہ دو مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ باقی ہے تو بال مڑا لیں لیکن اگر ایک دو دن باقی ہے تو آپ نے بال کو کاٹ لیں اور اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اب اس کے بعد دلحجہ کی آٹھ تاریخ کو آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے مکے کے اندر ہیں یا مینا میں ہیں جہاں بھی ہیں وہاں سے حج کے احرام باندھیں کیسے حج کے احرام باندھیں گے لبے غسل کریں نہائے دھوئیں اور لبیک اللہ عما حجن کہہ کر کے حج کے احرام باندھ لیں آٹھ تاریخ کو آپ مینا میں رہیں مینا میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا قصر کے ساتھ اس کے وقت میں مصنون ہے ظہر کے وقت میں دو رکعت ظہر اثر کے وقت میں اثر دو رکعت مغرب کے وقت میں مغرب تین رکعت عشاء کے وقت میں شاہ دو رکعت فجر کے وقت میں فجر دو رکعت اس طریقے سے پانچ نمازیں مینا کے اندر پڑھنا مصنون ہے جب دلجا کی نو تاریخ ہو جائے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ عرفات جائیں اور اگر رات ہی میں چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ مینا میں اور تاریخ کا رہنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اور چونکہ بہت زیادہ رش رہتا ہے حاجیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے رش کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ان کا حکم رہتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ کچھ حاجی رات ہی میں نکل جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ انسان کی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے لہذا اگر رات میں نکلنے کا حکم دیا جائے تو آپ رات میں چلے جائیں کوئی حرج کی بات نہیں عرفات میں آپ پہنچیں گے دلیجا کی نو تاریخ ہوگی عرفہ کا دن پورے سال میں دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین دن ہے اور اس دن سب سے بہتر جو دعا کی جاتی ہے وہ یہ ہے لا الا وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک الحمد الشین قدیر کثرت یہ دعا کریں اور بھی دعائیں پڑھیں اور وہاں پر دو نماز پڑھی جاتی ہے ظہر اور عصر کی قصر اور جمع اذان ہوگی اذان کے بعد اقامت کہی جائے گی دو رکعت ظہر اس کے بعد پھر اقامت ہوگی عصر کی دو رکعت نماز پڑھی جائے گی اور پھر عرفات کے اندر یہ دعا کا دن ہے لہذا وہاں کثرت سے دعا کریں وہ نماز پڑھنے کا دن نہیں ہے نوافل کا دن نہیں ہے بلکہ وہ دعا کا دن ہے لہذا انسان کو کثرت کثرت سے دعا کرنی چاہیے وہاں آپ کو مغرب کی سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں قیام کرنا ہے سورج غروب ہو گیا مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے مزدلفہ آئیں جب مزدلفہ آپ پہنچ جائیں تو مزدلفہ پہنچنے کے بعد وہاں پر سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ پہلے مغرب کی اذان ہو اذان کے بعد اقامت کہیں مغرب کی تین رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد پھر اقامت کہیں شاہ کی دو رکعت نماز پڑھیں اور سو جائیں رات وہاں جا کر کے سو جائیں کیونکہ وہاں سونا ہی عبادت ہے کیونکہ جب دس تاریخ ہوگی تو اس دن انسان کو زیادہ عمل کرنا ہے جس کے لیے انسان کو جو ہے نشیت ہونا چاہیے اور چاپ و چوبند اور چست ہونا چاہیے اس لیے انسان رات کو سو جائے سونے کے بعد اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں اذان ہو اقامت کہیں پہلے دو رکعت سنت پڑھیں پھر فجر کی دو رکعت نماز پڑھیں فرض نماز اس کے بعد پھر آپ سیدھے آئیں جمرات کے پاس جمرات کا دن یہ قربانی کا کا دن ہے اور اسے جو ہے یوم الحج اکبر کا حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن سب سے زیادہ حج کے اعمال قربانی کی دس تاریخ کو کیے جاتے ہیں اس لیے اسے حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے کہ دلجا کی دس تاریخ ہوگی اس دن پانچ کام ترتیب کے ساتھ کرنا مصنون ہوتا ہے لیکن اگر ترتیب باقی نہ رہے تو آپ کی حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ترتیب ہے سب سے پہلے جا کر کے آپ کنکڑی ماریں جو آخری جمرہ ہے لاسٹ اسے لوگ شیطان کہتے ہیں حالانکہ کہ وہ شیطان نہیں ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے وہاں پر اللہ اکبر ہم کہتے ہیں اگر شیطان ہوتا تو اوز باللہ پڑھا جاتا اس کو بھگانے کے لیے وہ اللہ کے ذکر کے لیے اس لیے اللہ اکبر آپ وہاں جا کر کے کہیں سات کنکڑی مارے کچھ لوگ کنکڑی کو دھلتے بھی ہیں پانی سے خوشبو سے اور جانے کن کن چیزوں سے یہ سب دین کے اندر غلو چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں ہونی چاہیے چنے کے مانند جیسا کہ جسوں کے اندر آتا ہے اسے آپ سات کنکڑیاں ماریں گے اور آخری جمرات تین جمرات ہوتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا پہلے دن دلیجا کی دس تاریخ کو سب سے لاسٹ والے کو مارنا سات کنکڑیا آپ نے مارا پہلا کام یہ ہو گیا دوسرا کام قربانی ہوتا ہے تیسرا کام کیا ہے قربانی اگر آپ نے بینک میں جمع کر دیا تو ہو جائے گی یا کسی کو آپ نے دیا ہو آپ کی طرف سے کرا دیں گے وہ بھی ہو جائے گی نمبر تین جو کام ہوتا ہے وہ بال مڈانا ہوتا ہے چوتھا کام طواف زیارہ کرنا ہوتا ہے حج جا کر کھانے کعبہ جا کر کے اور پانچواں کام صحیح کرنا ہوتا ہے یہ پانچ کام اس دن ترتیب کے ساتھ کرنا آپ کے لیے بہتر ہے مصنون ہے لیکن اگر ترتیب باقی نہ رہے تو آپ کی حد پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر آپ طواف زیارہ بعد میں کریں گیارہ بارہ تیرہ کو تو بھی کوئی حرض کی بات نہیں ہے پہلے بال مڈا لیں قربانی بعد میں ہو گیارہ بارہ کو تو بھی کوئی حرض نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا تو آپ نے دلجا کی دستاری کو جب قیام کیا مینا میں تو آپ کے پاس صحابہ کرام آئے کسی نے کہا میں نے پہلے بال مڈا لیا قربانی نہیں کی کہا جاؤ قربانی کرو کوئی حرض نہیں ہے کسی نے کہا کہا صحیح کر لیا طواف نہیں کیا کہا جاؤ طواف کرو کوئی حرض کی بات نہیں ہے لہٰذا اس دن جس نے بھی آگے پیچھے کیا تو آپ نے کہا جاؤ کرو کوئی حرض کی بات نہیں نہیں ہے ترتیب اگر باقی رہ جائے تو ٹھیک ہے لیکن اس وقت بھیڑ میں اور اتنے پریشانی کے عالم میں ترتیب کا باقی رہنا یہ بہت کم ہو پاتا ہے اس لیے اگر ترتیب باقی نہ رہے تو انسان کی حد پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ دس تاریخ ہو گئی آپ کی دس تاریخ کے کام کیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ وہی مینا کے اندر رہیں گیارہ تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی ترتیب سے کنکڑی ماریں پہلے جم رہا ہے اس کی سات مرتبہ کنکڑی مارے دوسرے کو سات مرتبہ تیسرے کو سات کنکڑیاں مارے ہر کنکڑی پر اللہ اکبر کہیں پہلی بار بسم اللہ کہیں گے اس کے بعد بسم اللہ نہیں کہا جائے گا کوئی کوئی بہت زیادہ عمر والے ہیں بیمار ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کنکڑی مار سکتے ہیں گیارہ کو اسی کرنا ہے بارہ کو بھی زوال کے بعد جا کر کے تینوں جمرات کو ترتیب کے ساتھ کنکری مارے اگر آپ نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا تو نہیں ہوگا یعنی آپ آخر والے کو ماریں پھر درمیان والے کو پھر پہلے والے کو نہیں پہلے کو پھر دوسرے پھر تیسرے کو پہلے دوسرے کو مارنے کے بعد دعا کریں تیسرے کو مارنے کے بعد کبھی بھی دعا نہیں ہے گریجا کی بارہ تاریخ ہو گئی آپ نے زوال کے بعد تینوں کنکڑی مار دیا اب آپ اگر نکلنا چاہیں تو وہاں سے نکل سکتے ہیں کیسے نکلیں گے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مینا میں سورج غروب نہ ہوا ہو اگر مینا میں سورج ڈوب جائے گا تو پھر بارہ تاریخ کا بھی رہنا آپ کے لیے مینا میں ضروری ہو جائے گا بارہ تاریخ کو نکلنا آپ کے لیے جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ آپ دلجا کی تیرہ تاریخ تک وہاں قیام کریں آپ نے تیرہ تاریخ تک قیام کیا تھا مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ تاریخ کو گمرات کی تینوں کی کنکڑی مار کر کے سیدھے مکہ مکرمہ آئے اور خانے کعبہ کا طواف ودا کریں طواف ودا کر کے اب آپ کا حج مکمل ہو گیا اب آپ سیدھے اپنے شہر واپس آ سکتے ہیں یہ بڑا ہی آسان طریقہ مختصر طریقہ میں نے بتایا حج تمتو کا یہی سب سے افضل حج ہے کیونکہ ہمارے نبی کی آردور خواہش تھی ہمارے نبی نے صحابہ کو حکم دیا تھا اور اس کے اندر انسان کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے اس کے اندر انسان کو تین تین طواف کرنا پڑتا ہے دو دو صحیح کرنی پڑتی ہے اس لیے یہ یہ حج سب سے افضل حج ہوتا ہے دوسرا حج ہے حج کرام حج کران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھنا آپ بھی پر کہیں گے لبیک اللہ عمر و و اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں آپ مکہ جائیں اگر وقت ہے طواف کر لیں صحیح بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں وقت ہے تو آپ سیدھے مینا کے اندر چلے جائیں یا ساتھ کے اندر چلا جائیں کران اور طواف تمتو کے اندر فرق کیا ہے کہ جب آپ اگر قرآن کے اندر پہلے طواف اور صحیح کر لیں گے تو بال نہیں کٹائیں گے آپ احرام کی حالت میں رہیں گے آپ کا احرام کب کھلے گا دلجا کی دس تاریخ کو کھلے گا تمتو کے اندر کیا ہوتا ہے آپ نے مکمل عمرہ کر لیا بال کٹا کر کے انسان حلال ہو جاتا ہے تو قرآن کے اندر کیا ہے دو ہی ایک ہی صحیح ہوتی ہے اگر آپ نے پہلے صحیح کر لیا تو بعد میں صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طریقے سے اس کے اندر دو ہی طواف ہوتا ہے ایک طواف زیارہ اور ایک طواف ودا ہے جبکہ تمتو کے اندر تین طواف ہوتا ہے ایک عمرے کا طواف ہے اور دو ایک طواف زیارہ اور ایک طواف ودا اسی لیے تمتو زیادہ افضل اور بہتر ہوتا ہے تو یہ ہے حج کران کی دونوں کا ایک ساتھ انسان احرام باندھتا ہے حج حج کا بھی اور عمرے کا بھی کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتا ہوں تبار صحیح کرنے کے بعد احرام نہیں کھول سکتا اسے حج کران کہا جاتا ہے دس تاریخ کو اس کا حج کا احرام کھلتا ہے حج کران حج افراد کیا ہے حج کران دوسرے نمبر پر ہے فضیلت میں کیونکہ اس کے اندر بھی انسان قربانی کرتا ہے تیسرا جو حج حج افراد صرف حج کرنا کہ انسان کیا کرے گا اس کے پاس قربانی کی سطح نہیں ہے وہ کہے لبیک اللہ حجن یہ حج کا احرام باندھ کر کے مکہ جائے اور اس طریقے سے اگر اس کے پاس وقت ہے تو پہلے طواف کر لے کرنا چاہے کر لے صحیح بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے اگر اس نے پہلے صحیح کر لیا تو بعد میں اس کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ہی صحیح ہوتی ہے حج کران اور حج افراد میں دو ہی چیزوں کا فرق ہے ایک فرق تو یہ ہے کہ حج کران کے اندر قربانی ہے حج افراد کے اندر قربانی نہیں ہے دوسرا فرق یہ جب آپ نیت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے اور حج کے رام بادہ ہوں جب کران کے اندر اور حج افراد کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے صرف حج کا ہے باقی کران اور افراد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے افراد کے اندر قربانی ضروری نہیں ہے اگر آپ دینا چاہیں تو آپ قربانی دے سکتے ہیں تو یہ تین طرح کا جو ہوتا ہے حج تمتو حج کران اور حج افراد سب سے افضل حج حج تمتو ہے دوسرے نمبر پر افضلیت کے اندر حج کران ہے تیسرے نمبر پر حج افراد ہے تینوں میں انسان جو بھی حج کر لے گا اس سے فرضیت اور اس کی رکنیت ادا ہو جاتی ہے جو اللہ رب العالمین نے صاحب استطاعت کے اوپر حج کو فرض کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اور یہ بھی جان لیں کہ حج میں مدینہ کی زیارت کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی آدمی مدینہ نہ جائے زیارت کے لیے تو آدمی کا حج ہو جائے گا ہمارے بھی کے ساتھ جن مکہ والوں نے حج کیا تھا کوئی مدینہ کے اندر نہیں آیا تھا زیارت کرنے کے لیے تو زیارت کا عمرے سے یا حد سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان اگر وہاں نہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں چالیس نماز پڑھنا مدینے کے اندر ضروری ہے اور نہ ہمارا حج نہیں ہوگا یہ سب بے بنیاد بات ہے ایسی کوئی حدیث نہیں آتی جہاں پر مدینہ انسان کے لیے جانا ضروری ہو کیونکہ حج اور عمرہ مکے کے اندر ہوتا ہے تمام چیزیں مکے کے اندر کی جاتی ہیں کیونکہ مکہ سب سے افضل شہر ہے وہاں خانے کعبہ ہے اور اس طریقے سے وہاں پر صفا مروا اور اور عرفات مضطلفہ اور مینا یہ تمام مقدس مقامات مینا کے اندر مکے کے اندر ہیں اس لیے حج عمرہ مکے کے اندر کیا جاتا ہے مدینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور اللہ اربامن ہم سب لوگوں کو حج کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ تعالیٰ حج کو آسان کر ان کے حفاظت فرمائے اور اللہ اربامن ملک کے سعودی عرب کی حفاظت فرمائے اور حاجیوں کے ساتھ فرمائے اور یہ حاجیوں کی خدمات کے لیے جو یہ کوششیں کرتے محنتیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلاتا فرمائے اللہ تعالیٰ بہترین بدلاتا فرمائے جو انتظام کیا جاتا ہے اور جو ان کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس مملکت کو اس وقت تک کام رکھے جب تک سورج چاند ستارے باقی ہیں قیامت کے آخری صبح تک اللہ تعالیٰ اس مملکت سعودی عرب کے حفاظ فرمائے اور ان کو اللہ ابامین بہترین بدلا تھا فرمائے اور اللہ ابامین ہم سب کی تمام مسلمانوں کے ولكم في بارک اللہ ونفعني وإياكم ذکی حکم الحكيم إنه تعالى جواب ان بر روح الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد